سے چمن روزگار ہے اکبر بہار کہتی ہے میری بہار ہے اکبر سوار دوش نبی کے سوار ہے اکبر جہان حسن کے پروردگار ہے اکبر یہ پردگر علی اکبر کے چیر سے ہٹ جائے قسم خدا کی زلیخا کی انگلیاں کٹ ہے گلستان بھی گنجی نئے بہار بھی ہے خدا شناز بھی اسلام کا وقار بھی ہے علی کا پوتا ہے یہ وجہ افتخار بھی ہے تصرفات میں ایک کن کا اختیار بھی ہے میں ازل کا ہنسی جام ہے کے نام کا ہم نام ہے علی اکبر شبی ہے رسول شبی ہے رسول شبی ہے رسول شبی ہے رسول رتبے آپ نے عالم میں پائے ہیں اکبر کسی کے حق میں یہ رتبے نہ آئے ہیں اکبر حسن چچا ہے تو سرور کے جائے ہیں اکبر جناب فاطمہ کی عمر لائے ہیں اکبر علی ہے یہ تو ولایت بھی ان میں آئی ہے خدا کا نام محمد کی شکل پائی ہے شبی ہے رسول حدیث قدسی میں یہ خود خدا بتاتا ہے کہ میں حسین ہوں اور حسن مجھ کو زیبا ہے کوئی بشر نہ مگر اس کو دیکھ پایا ہے تو پھر یہ علم ہو کیسے وہ حسن کیسا ہے خدا کے حسن کا دنیا میں جو بھی خدا بھی اکبر ہے شبی ہے رسول شبی ہے رسول شبی ہے رسول شبی ہے رسول بہار حسن فلک سے اتر کے آئی ہے یہ وہ بہار ہے میرا جس نے پائی ہے فضائے نور و اکبر کے گھر پہ چھائی ہے کہ جس کی شکل بھی دیکھو خدا نمائی ہے نہ کیوں وہ چشم جہاں میں حسین تر کہلائے کہ جس کا ایک چچا حسن کا کمر شبی ہے رسول عبادتوں میں سے بات بھی سے آپ سے ہیں در عطا یہ سرشاریاں آپ سے ہیں جہان حسن میں پرکاریاں بھی آپ سے ہیں اذان حق کی یہ گلکاریاں بھی آپ سے ہیں جو کہہ رہے ہیں موزن کے ہے خدا بدولت ہے شکریہ اکبر شبی ہے رسول شبی ہے رسول شبی ہے رسول شبی ہے رسول امام شہ مرسل ہوا ہے زیب سر علی کے پٹکے سے پہ ہم بدھی ہوئی ہے کمر ہنسی ہے ماجد ناصر وہ گے سوئے انور نقاب فاطمہ زہرا پڑا ہے چہرے پر ملا ہے دادی سے جو اختیار ہاتھ میں ہے علی ہے نام تو پھر زلف ہاتھ میں ہے شبی ہے رسول شبی ہے رسول